حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج کروائی گئی میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا جبکہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے سنن نسائی حدیث نمبر 1638